آئندہ زندگی کامل اسلام والی موت کامل ایمان والی قبر نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زیارت پہچان والی اور حشر سرکار دی شفاعت اور جنت والا عطا فرمائے ہر دو جہاں دی ہر ذلت رسوائی تو محفوظ فرمائے عزت اور کامیابی نال بہرا من فرمائے بزرگوں دوستو جمع جمعت المبارک دے اندر میں تھوڑے سامنے بیان کیتا سی کہ غیر اسلامی طریقے نال اسلام حاصل نہیں ہو سکتا اور یہ دسیا سی کہ انگریزی تعلیم دینی تعلیم ہے اور ایک انگریزوں کا سازش اور منصوبہ ہے کسی خبیس مویشی دی بکواسات دی وجہ تو بندہ ناچیز نے تھوڑے سامنے بیان کیتا سی دو گلام ایک تو انہیں نام رکھیا سی استاد چشتی صاحب کی چبلادا دوسرے جمعہ المبارک مبارک کے اندر میں وہ جواب دیتا لیکن فوٹو نہ بنن دی وجہ تو انہوں نے آخیا جی اور نیٹ دے اتنے نہیں چلے ایک انہیں آخیا تو یہ پگا رکھتے ہیں اینج کر کے دوسرا انہیں آخیا یہ یزیدی نے یزید کا دفاع کرتے ہیں تیسرا انہیں آخیا انگریزی پڑھنے والوں کافر آتے ہیں چوتھا انہیں آخیا ووٹ لین دین جائز نہیں سمجھتے تو لہٰذا یہاں بناواں طالبان کی کوئی سوچ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ملک کے اندر تو بہت خرابی ہے پنڈی آج کے رسول رہندے نے تو میں اہل سنت و جماعت دے موتمد علیہ اکابرین دے حوالے نال بیان کیتا کہ علم قرآن حدیث اور فقہ اسلام ہے باقی کوئی علم نہیں کوئی تعلیم نہیں سب جہالتاں نے اسلاف امت تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر ایک عجیب جی گل آئی ویکھنے چ ایک کتاب ہے فضیلت علم جو کچھ اتنے لکھے ہے منو ان اسی طرح پڑھ پڑھ کے سناواں مؤلف استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب ہزاروی مدیل اللہ علیہ صدر مدرس جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راول پنڈی یعنی وہ کوئی خبیص جڑا مویشی ہے جس مدرسے پڑھتا رہا اس مدرسے کا نام ضیاء العلوم اور مولانا یقوب ہزاروی صاحب وہ استاد لگتے ہیں اس مدرسے دے شیخ الحدیث بھی نے کئی علماء انہوں نے پڑھایا انہوں نے کتاب لکھی ہے فضیلت علم اندر شروع چی مروجہ انگریزی تعلیم کا پس منظر میں پچھلی تقریر بھی طالبان گنائے سن کہ کون کون طالبان نے انہوں نے پھٹے لاؤ دربار پٹو انہوں دے یہ تو زندہ نے چلو باقی وہ بزرگ دنیا تو پردہ فرما گئے اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی کروڑا رحمتہ نازل فرمائے جنہیں انگریز اور انگریز پرستی دی مخالفت کی تھی اور مسلمان ہون دا حق ادا فرمایا یہ مسلمان دا حق ہے کسی عالم دا فرض نہیں نہ پیر دا کفر دی مخالفت ہر مسلمان دا فرض چلو وہ تو دنیا تو پردہ فرما گئے اے حضرت زندہ نے شیخ الحدیث نے اور نال تیرے استاد بھی نے فیصلہ ان تو کرنا ہے کہ لاہور دی چبرجی دے پھانسی لانا ہے یا راول پنڈی دے کسے چوک پھانسی لانا ہے اسی تے نویں انہیں آخیا لاہور ایک نواں طبقہ پیدا ہوا ہے یہ تے پرانے بزرگ نے نا اسی تو کہ نویں پہلا پرانیاں نو پھانسی لا لو فارغ ہوو گے تے ساڈے ال بھی آ جائے مروجہ انگریزی تعلیم کا پس منظر اسلامی علوم دینی مدارس اور ان کی تعلیم کی افادیت پر تفصیلی گفتگو سے پہلے ہم مروجہ انگریزی تعلیم کا پس منظر اور اس کے اواقب و نتائج پر تبصرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ بیان کیا جائے گا کہ تعلیم میں دینی مدارس کا کیا حصہ ہے اور ان کی افادیت کتنی ہے بر صغیر میں انگریزوں نے تسلط حاصل کرنے کے بعد یہاں کے نظام تعلیم کو اپنا مت ماہ نظر بنایا یہاں کے نظام تعلیم کو بدلا متعدد ماہرین تعلیم انگریز بر صغیر کے نظام تعلیم میں مختلف قسم کی تبدیلیاں لاتے رہے لیکن مستقل اور منظم تبدیلی کا ذمہ دار میکالے تھا اس نے اٹھارہ سو پینتیس عیسوی میں انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے کی سفارش کی چنانچہ اٹھارہ سو چرتالیس عیسوی میں اعلان کر دیا گیا کہ سرکاری ملازمتوں کے لیے انگریزی جاننے کے والے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی پھر وڈ منصوبہ پیش ہوا جس نے یہاں کا تعلیمی نظام مکمل طور پر بدل ڈالا یہ منصوبہ مغربی تعلیم کا منصور اعظم کہلاتا ہے اس کے پیش نظر طے پایا کہ مشرقی زبانیں بھی رہیں مگر ان مشرقی زبانوں میں یورپی اور مغربی لٹریچر کی تعلیم دی جائے اس سوچی سمجھی سکیم کے مطابق انگریز زبان کے علاوہ ہماری ملکی زبانوں میں بھی مغربی افکار و مادہ پرستی اور بے دینی کا پرچار ہونے لگا زبان پنجابی اردو سنسکرتی ہندی گجراتی لیکن مادہ پرستی جڑی ہے بے دینی دا پرچار ہونا شروع ہو گیا مغربی نظریات لوگاں منتقل کرنے شروع کر دیتے انگریزاں نے جی تنظیم المدارس آل سنت پاکستان کی کتاب بخائی سے چنانچہ اٹھارہ سو ستاون عیسوی میں کلکتہ بمبئی اور مدارس مدراس میں یونیورسٹیاں قائم کر دی گئی اس کے بعد پٹنہ اور بنارس کی باری آئی اور مختصر مدت میں انگریزی تعلیم عام کر دی گئی اور ملک کے ہر گوشہ میں اس تعلیم کے ذریعہ لوگوں کے دل و دماغ کو افکار مغرب کے سانچے میں ڈھالا جانے لگا درسی کتابیں لکھی گئیں تاریخی کتابیں تصنیف ہوئیں جن میں اس بات کا التظام کیا گیا کہ مشاہر اسلام بالخصوص حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ الزامات راشے جائیں چنانچہ بہت سے بدطینت یورپین مصنفین نے اسلام دشمنی کا کھلا اظہار کیا ولیم میور سپرنگر اور گولڈ زہر وغیرہ ہم کی متاثبانہ تصانیف دیکھ کر ایک مسلمان کا خون کھولنے لگا کھولنے لگتا ہے انگریز نے اس نئی زہریلی تعلیم کے خنجر سے مویشی صاحب تھوڑا نام مویشی تا ہی رکھے کہ انسان نو پتہ ہوندا ہے کون استاد ہے کی کہہ رہا ہے انسان ہوندی ہے اگوں پچھوں ویکھ کے ٹرد ہے وہ ڈنگرا تو کم از کم اپنے استاد نو تے پہلا ویکھ لینا سی انگریز نے اس نئی زہریلی تعلیم کے خنجر سے عقائد و اصول اسلامیہ کو بے دردی سے مجروح کرنا شروع کر دیا اور ملت اسلامیہ کے مضبوط و مستحکم قلعہ کو متزلزل کرنے کی مضموم کوششوں میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر مسلمان عیسائیت قبول نہ کریں تو بھی اسلام سے بہرحال دور ہو جائیں چنانچہ لادینیت اور گمراہی کا ایک زبردست سیلاب آیا جس نے اخلاقی اقدار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ایمانی قوت مزمحل ہو گئی اور قوائے روحانیہ معاوف ہو کر رہ گئے رہ گئے مادہ پرستی کا بھوت لوگوں پر سوار ہو گیا عائش و نشات اور شکم پروری کے سوا کوئی چیز متمہ نظر نہ رہی اور فکر معاش فکر آخرت و معاد پر غالب آ گئی ٹیل بن گئے سارے جو لوگ مادہ پرستی اور لادینیت کا شکار ہو جائیں اور خدا کی ہستی پر ان کا ایمان نہ رہے ان کے نزدیک نیکی اور عبادت کی کوئی قدر و اہمیت نہیں رہ سکتی نماسیت و گناہ ان کے نزدیک کوئی اہمیت رکھتے ہیں ایسی صورت میں حسن خلق اور بد اخلاقی کا کوئی معیار باقی نہیں رہ سکتا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نئی تعلیم کے اثرات سے معاشیت و بد اخلاقی ہمارے معاشرے کا جزو لا ینفق بن گئے یعنی جدا نہ ہونے والا حصہ گناہ اور بدکاری بد اخلاقی اور مغربیت اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ ہم پر مسلط ہو گئی نتیجہ کدھر نکلیا جدید تعلیم کا وہ یونیورسٹیاں کھولیاں اچھا جی اگے چلو خالی نہیں چشتی صاحب اور کی آدھے یہی دھیان دینے کہ اس تعلیم نے بغیرت بنایا ہے ڈڈل بنایا ہے انہوں نے ذرا کہہ چڑیا علمی لفظ نے کہ جناب فکر معاش غالب آ گئی چشتی صاحب آدھے ٹڈل ہو گئے فرق تو صرف اتنا ہی ہے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ ارکام فرماتے ہیں علم دین سیکھنا اس قدر کہ مذہب حق سے آگاہی وضو غسل نماز روزہ ضروریات کے احکام سے مطلع ہو تاجر تجارت مزار زراعت اجیر اجارے غرض ہر شخص جس حالت میں ہے اس کے متعلق احکام شرح سے واقف ہو فرض عین ہے جب تک یہ حاصل کرے جغرافیہ تاریخ وغیرہ میں وقت ضائع کرنا جائز نہیں حدیث میں طالب العلم اللہ مسلم و مسلمہ جو فرض چھوڑ کر نفل میں مشغول ہو حدیثوں میں اس کی سخت برائی اور اس کا وہ نیک کام مردود قرار پایا نہ کہ فرض چھوڑ کر فضولیات میں وقت گنوانا یہ علوم ضروریہ تو ضرور مقدم ہیں اور ان سے غافل ہو کر ریاضی ہندسا طبعیات فلسفہ یا دیگر خرافات فلسفہ پڑھنے پڑھانے میں مشغول بلا شبہ متعلم اور معلم دونوں کے لیے مشغولیت بلا شبہ متعلم اور معلم دونوں کے لیے حرام ہے اور ان ضروریات سے فراغ کے بعد پورا علم دین فقہ حدیث تفسیر عربی زبان اس کی صرف نحو معانی بیان لغت ادب وغیرہ آلات علوم آلات علوم سیکھنا سکھانا فرض کفایا ہے تو تو پہلا ریاضی وغیرہ بھی پڑھنا کی کہہ رہے نے انہاں چ مشغول ہونا حرام انہاں یہ مشغول ہونا تیرا استاد تے ریاضی نو حرام آکھن دے اساں دے چڈے وکھائے سن جڑے اپنی بہنوں دے اوتھے کڈ کے تے اوتھے منڈیاں نو سبق کہ اس طرح میراتھن ریس کرانی اچھا فلولا نفر من کل فرقت منہم طائفت مین تو پتل نہیں آیت پاک ذکر کر کے اگے آدھے یہی علوم دین ہیں اور ان کے پڑھنے پڑھانے میں ثواب اور ان کے سوا کوئی فن یا زبان کچھ کارے ثواب نہیں کچھ کارے اپنے استاد نو پوچھیں کہ فضول کون ہوں ہاں جو شخص ضروریات دین مذکورہ سے فراغت پا کر اکلیدس حساب مساحت جغرافیہ وغیرہ فنون پڑھے جن میں کوئی امر مخالف شرعی نہ ہو تو ایک مباح کام ہوگا جب کہ اس کے سبب کسی واجب شرعی میں خلل نہ پڑے ورنہ مبادہ دلیاں فرو مایا شاد کے از بار دنیا دیں بباد اچھا جی فتح رضویہ جلد نمبر ترئی اللہ اکبر ایک غلطی کا ازالہ آج کل اس پر بہت زور دیا جا رہا ہے کہ کفار یور کفار یورپ کے پس خوردہ جھوٹا کھانا لے کی دینی مدارس میں تعلیم دی جائے پس خوردہ جھوٹے دی پس خوردہ مطلب جھوٹا یعنی کفار جڑے یورپ والے نے انہوں دے جھوٹے علم جڑے نے منحوس پلیت علم انہوں دینی مدارس بھی شامل کیتا جائے کہ جدو مفتی صاحب نے کتاب لکھی ہے یہ اس ویلے کہہ رہے ہیں کہ اج کل آخیا جا رہا تنظیم پائی جائے سائنس انگریزی یہ مدارس دینیا چ ہونی چاہیے یہ اسلام سے لا علمی اور جہالت پر مبنی ہے یہ گل کرنا اسلام سے لا علمی اور جہالت پر مبنی ہے اس لیے کہ بعض علم دین کا سیکھنا فرض عین اور بعض کا فرض کفایہ اور واجب ہے اگر کوئی شخص فرض کو چھوڑ کر نفل میں مشغول ہو احادیث و آثار میں اس کی سخت برائی آئی ہے اور اس کا وہ نیک کام نفل مردود ہے چے جائے کہ فرض چھوڑ کر فضولیات اور پس خوردہ نصارہ میں وقت ضائع کرنا اور اس سے غافل ہو کر دیگر خرافات میں مشغولیت بلا شبہ متعلم اور معلم دونوں کے لیے ناجائز ہے ہاں اگر کوئی شخص علوم دینیا ضروریہ سے فراغت کے بعد کوئی فن پڑھے جس میں کوئی امر مخالف شرع نہیں تو ایک مباح کام ہوگا ہوں پچھلے تمہیں اس بیان تمہیں اینی گل واضح ہو گئی کہ دین دا جڑا فرض حصہ ہے وہ سیکھنا ہر ایک دے فرض ہے فرض علم سیکھن تو بعد واجب علم سیکھن تو بعد اگر کوئی بندہ ریاضی وغیرہ اینا جائے اینا کما چ مصروف ہوں تو اے جائز ہے مباح کوئی فرض واجب نہیں ایمان نال دسیا جے سنگیو دین دے فرائض تے کتے رہ گئے انہوں دیتے ہوا تک نہیں لگی قوم نو فرض خدا دا کیے خدا دے فرضاں نو تے قوم اپنے واسطے ظلم سمجھ رہی ہے پردے نو غیرت نو حیا نو یہ تے وکھرا ظلم ہے تے اگوں ریاضی تے اے چند سکول دے اندر کچھ دنیاوی سطح دے اوتے کام آن والے فنون انہوں نے رکھ کے تے تے وچ کفر بے تے لا لادینیت دی بھرمار نہیں کیتی نبی دے غدار نہیں تیار ہوئے تے لانتیا ریاضی وڑنا تے بعد مباح سی تے پوری قوم تے فرض سمجھی کھڑی ہے سکول نو جدا جمدے آندے نے سکولے پڑھدا ہی کہ نہیں پڑھدا اور وہ بھی کفر تیرے مدرسے دیا میں کتاباں وکھائیاں نے بچ حرام اور کفر تو تھلے گل کوئی نہیں سکول والوں کا ہونا ہے حال یہاں نے چھڈیا نہیں پوری خدمت کرنا چاہتے نے وہ نا شیخ سادی میں مفتی صاحب نو مشورہ دیاں گا شیخ سادی آدھے نا سادیا شرازیا سبق مدے کمزاد کمزاد ملا شبد گلا کند استاد را کیڑی کمزاد پڑھائی سجے کسے بندے نو پڑھا دے پھر یہ کہ دینی مدارس کا نظام مسلمانوں کے ان عطیات اور چندہ سے چلتا ہے مسلمانوں کے ان عطیات اور چندہ سے چلتا ہے جو وہ علوم دینیا کی تعلیم کے لیے رب تعالی کی رضا و حصول ثواب کے لیے صرف کرتے ہیں اور چندہ دہندہ کی ملک میں ہی رہتا ہے چندہ صرف چندہ اسی مصرف میں صرف کیا جا سکتا ہے جس کا چندہ دہندہ نے جسے دیا اس کو اختیار دیا ہو دیا اس کو اختیار دیا تو پھر لوگ ہی مدرسے چندہ کا دے واسطے دین دینے انگریزی سائنساں ویخ کے یا نبی پاک دا نام ویخ کے گل کر رہے ہیں ریاضی حساب انگلش زبان سیکھنا وہ اسی تے انگریزی تعلیم آکی سی تیرا استاد تے زبان گنی جاندہ ہے حساب انگلش زبان سیکھنا و دیگر خرافات یہ علوم دینیا نہیں یہ دین والیاں تعلیم نہیں اور نہ ان کی تعلیم میں ثواب ہے لہذا چندہ سے ان کی تعلیم ناجائز ہے تیرے تے ہوں تو چندے حرام ہون گے ویکھی تیرے مدرسے چندہ دینا حرام لہذا بعض لوگ فخریہ طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے علوم دینیا کے ساتھ مکمل طور پر علوم اثریہ کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے جدید علوم بھی ایسا رکھے ہوئے نے مذکورہ آثار سے اس قول کا باطل اس قول باطل کا مردود ہونا بھی آیا ہو گیا کیونکہ علوم دینیا جو فرض ہیں جب ان کی تکمیل سے قبل نفل میں مشغول ہونا جائز نہیں تو نصارہ کا جھوٹا کیسے جائز ہو سکتا ہے اے روایت انہوں نقل کی نبی پاک نے فرمایا فرض ساڑی کے نفل قبول نہیں کرتا الٹا انہوں زلیل کرے گا قیامت والے دن اگے آدھے مقام حیرت حیرت دا مقام ہے کہ بعض مغربیت کے پرستار جو اسلامی علوم کے ابجد سے بھی نابلد ہیں اس بات پر مصر ہیں کہ ہم دینیا سے نصاب کی اصلاح کریں گے اور اس میں مفید تبدیلی لائیں گے مدرسے کا نظام بھی بدلنا چاہیے زمانے دے مطابق مفید تبدیلیاں کرنے ہاں، جدید جدید علوم داخل کرنے ہاں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی علوم کے نصاب اور تعلیم کی افادیت مسلم اور مجرب ہے اور جس کی افادیت مسلم اور مجرب ہو اس کی تبدیلی کا سوچنا بھی بعید از عقل ہے چے جائے کہ تبدیلی لائی جائے یہی وہ حصہ تعلیم ہے جس سے دینی مدرسوں اور روحانی مراکز میں بیٹھ کر حضرت شاہ ولی اللہ محد سے دہلوی اور ان کے فرزند ارجمند شاہ عبد العزیز محد سے دہلوی آزادی ہند کے علمبردار حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی جنہ دا میں عربی دا شعر بھی پڑھیا سی حضرت مولانا لطف اللہ ٹونکی مولانا احمد حسن کانپوری بہت بڑے محدث ہوئے نے بخاری دے استاد ہوئے نے کتاب بخاری دے حضرت پیر جماعت علی شاہ علی پوری حضرت خواجہ نور محمد قبلہ عالم مہاروی حضرت خواجہ سلیمان تونسوی حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی حضرت پیر صاحب مان کی شریف امام اہل سنت مولانا اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی میں تو نہ جو اتنے لکھے میں ان جی پڑھ کے سنا رہا ہوں محدث اعظم پاکستان مولانا ابو الفضل سردار احمد اور ان جیسے بے شمار فضا و صوفیہ کرام و مشائق عظام نے اقتصاب فیض فرمایا پھر درس و تدریس اور تلقین و تعلیم کو چار چاند لگا دیے نہ صرف یہ بلکہ ان اکابر لا نے اپنی تصانیف جلیلہ کے ذریعہ قابل قدر علمی خدمات انجام دیں علاوہ ازیں دینی مدارس کے نصاب میں داخل کتب کے مصنفین آسمان علم و عمل کے وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں کہ بعد کے علماء علم و و عمل زہد تقوا میں ان کا کوئی عشر عشیر بھی نہیں لہذا مدارے سے دینیا کے نصاب کا کوئی نیم البدل نہیں ہو سکتا کہ ہزار ہا مشائق نے اس سے استفادہ کیا اور اس کی کتب کے مصنفین خدا رسیدہ تھے اس لیے یہ نصاب انتہائی بابرکت اور حصول دین میں مفید و مجرب ہے نیز پرستاران یورپ سے استفسار ہے انہیں ایک سوال کر رہے ہیں انہاں انگریز پرستان تو جڑے آندے نے کہ آنو ادا نظام بدل لیں آپ فرما رہے ہیں کہ یار یہ نصاب تعلیم ہے جنہیں امام احمد رضا بنایا ہے الدین مراد آبادی بنائے نے محدث اعظم پاکستان بنائے نے ایڈا کامل نظام تعلیم یہ بدلن دی لوڑ ہے کیڑا نقصے دے اندر نیز پرستاران یورپ سے ایک استفسار ہے سوال ہے کہ جمیع علوم و فنون کا سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے یا نہیں اگر نہیں تو پھر دینی مدارس میں وہ علوم جن کا سیکھنا فرض عین فرض کفایا اور واجب ہے ان کی تعلیم دی جا رہی ہے تو غیر ضروری علوم کی تعلیم پر اصرار کیوں جدو سارے کا سیکھنا ضروری نہیں اصا مدرسے جو پڑھانے جڑا خدا رسول نے فرض کیتا ہے تو جدو اسی فرض پڑھا رہے ہیں تو غیر ضروری جڑا فرض ہی نہیں لازم ہی نہیں کیوں گل کر تسی اور اگر ضروری ہے کہ جے سارے علم سیکھنا ضروری ہوں تو پھر سکولوں اور کالجوں میں صرف کفار کے جھوٹا کی تعلیم کیوں دی جاتی ہے اور علوم اسلامی اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے سیکھنے کا حکم دیا اور تمام مسلمانوں کے نزدیک جن کی تعلیم اہم ہے اور کار ثواب ہے ان کی تعلیم کیوں نہیں دی جاتی تیرا استاد کہہ رہا ہے کہ سکول خدا رسول دا حکم کوئی نہیں وہ کافران دا جھوٹا پڑھایا ہے اپنے گھروں دے پہلا طالبان کڈ لے مولانا اکرم رضوی شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن مولوی پہلا اپنی منجی تھلے ڈنگوری پھیر پہلا اپنے گھروں طالبان اور اے دے اوتے ویکھو اے تے تعلیم دے بارے ہو گیا انہیں آکھیا یہ کیا ہے جی اے جی اے نوز باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ انہوں برباد کرے میں وہ لفظ بولتا ہی نہیں میں قرآن حدیث دسنا کہ نبی پاک نے فضلہ کنوں فرمایا ہے نبی پاک دی حدیث پڑھا گا اللہ اکبر عن عبد اللہ ابن عمر آن عبد اللہ ابن عمر کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و سلاسۃ آیت محکمت او سنت قائمت او فریضت عادلت وما و کانا سوا ذالک کا فا فادل حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا علم تین چیزاں نے علم آیات محکمہ سنت قائمہ اور تیسری فریضہ عادلہ اس تو بعد وما کانا سوا زالی کا فاوا فادل فرمایا این دے تم علاوہ جیڑا بھی علم ہوئے گا وہ فضول ہے دو امام نے ابن المبارک اور ایک ابن الملک اور ایک امام ابن اجر امام ابن اجر آندے نے کہ وما کانا سوا علی کا فوا فاضل دا مطلب کہ باقی علوم زیادہ نے مطلب ریاضی ہو گیا نحو ہو گئی صرف ہو گئی بلاغت ہو گئی وغیرہ علی کاری لکھ رہے نے کہ نہیں یہ تے نبی پاک دے کلام دا صحیح مطلب نہیں نکلے گا یہ تے پھر تحصیل حاصل ہو گئی جدو انہاں نو پیچھے بیان ہو گیا تے انہاں دے جڑے اے علوم عالیہ تین بیان ہو گئے تے جڑے علوم عالیہ نے وہ بھی تے تحت آ ہی جانے جائز ہو جانے نے جائز تک پہنچنے کا ذریعہ بھی جائز ہوتا ہے کہ باقی یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے کہ وہ فضول نے وہ کی نے فضول نے اگر یہ مانا نہ کرو تو فرمایا وما کانا سوا ظالی کا فاو فضل اگر یہ مانا یہ نہ کریے جو اسی کہہ رہے ہیں تو پھر مسئلہ بن جائے گا کیوں غیر او غیرو مفیدن لینے علم اللہ تا علا وا غیر الناف عل اَوا دا بھی منہ بکو ہی اللہ سالو کا علم نافیا علم ینفا نبی پاک نے جڑی دعا منگی ہے سوال ہے مولا مینو نفع دین والا علم دئی مولا مینو نفع نہ دین والے علم تو محفوظ رکھی معلوم ہوا کہ علم تو دو طرح دے نے ایک علم ہوں ایک نفا نے جڑے نفع نہیں دیں نقصان دیں تے نبی پاک دے فرمان دا مطلب ایتھے ون ڈے کہ جڑے اے علوم نے اے تواڈے نفع والے نے باقی تواڈے واسطے فضول اور بیکار نے ردی نے نے ردی نے ہن فضول سمجھ آئی اگے فضلہ بھی سمجھ آ ہی جائے گا فضول سمجھ آ گئی ہے نا ہن نبی پاک دے فرمان دی وضاحت فرما رہے نے مولا علی کاری وا ایدم من ظاہر ان مراد الشارع ان حسر ان حسر العلوم شرعیہ لتعرض الامت عن غیرها ویتوجہ الیہا وہو لا يحصل الا بنفی ما عداها وزمه بانہ بانہ زائد غیر محتاج الیہ بل فضلہ بل فضلہ بل فضلہ ان پتہ لگا ہے فضلہ کنو آن دینے فرمایا فرمایا کہ اسی طرح نبی پاک دے فرمان تو گل واضح ہو رہی ہے کہ نبی پاک پسند ہے فرما رہے ہیں نبی پاک دا مطلب گل کرن دا اے وے کہ جڑے علوم شرعیہ نے انہاں نو حسر کیتا جائے انہاں دا تا نبی پاک نے تین قسمہ بنایا قرآن حدیث اور فریضہ عادلہ یعنی فقہی احکام آئمہ مجتہدین دے فقہی احکام اور نبی پاک سرکار خالی انہوں حسر نہیں فرما رہے حسر فرما رہے نے لی ان گہ رہا حسر اس واسطے فرمایا تاکہ امت انہ جڑے دوسرے علوم نے دے درپے نہ ہوئے انہوں دے مگر نہ دوڑے انہوں دا پیچھا نہ کرے واپتا وجہ ہوئے اور اپنا دھیان انہوں علمال رکھن جڑا میں دسن دیا وا اور فرمایا واہ اللہ بنفی ما نفیم اور پورا دھیان شریعت دے علمال کرانا اور دوسرے دے درپے ہون تو روکنا یہ تو ادو ہی پوری طرح حاصل ہونا سی نا نفع جدوں کہ شری علوم دے مقابل جڑے غیر شری علوم نے انہاں دا رد کیتا جاندا نفی کیتی جاندی تے فرمایا نبی پاک نفی کر رہے نے انہاں دی مذمت کر رہے نے کیویں اللہ ما و ضم بفی زائد نبی پاک نے فرمایا وہ زائد ہیں غیر محتاج نہیں لے انہوں کوئی محتاج ہی نہیں بل فضلہ بلکہ وہ فضلا نے بلکہ وہ فضلا نے محلے فضلہ عاشق ہیں تینوں بھی ہے منہاجیاں نے تینوں جواب دیتا سی جاندہ سارا کچھ ہے جنوں نبی پاک دی حدیث دی اتباع امام فضلہ کہہ رہے نے وہ لانتی کافران تعلیم نے جیڑیاں شرن جائز نہیں بن بنتی اونا فضلیاں دے دفاع شریعت دے علمہ دے اتنے زبان کھولن دے محلے فضلہ دا تے تو آپ کے محلے فضلہ دا تو آپ آشے کے محلے فضلہ دا تو آپ آشے کے ساری زبان نہ کھلاؤ ساڑی زبان بند رہن دیو ساڑی زبان نہ کھلاؤ محلے فضلا دا تو آپ آشے کے میں ان لوگوں نہیں دسنا چاہتا کچھ تیرا بھی بھرم رہ جائے لیکن تینوں پتہ ہے محلے فضلا تے تو آپ عاشق کے محلے فضلا تے تو آپ عاشق کے نبی پاک جنو فضلا فرمان ان تو دفاع کریں نبی پاک دے ممبر تے بہ کے جڑے نبی پاک دے دین دے وارث ہون فضلات دے بخیے ادھیڑ کے تینوں پتہ ہی نہیں بخیے کینوں آتے نے محلے کے تینوں پتہ ہی نہیں بخیے نے آدھا میں علمی گولیاں دیاں گا کیڑا علم پڑھیا تو کیا وہ علم ہے جڑا کافر دے تعلیم اور کافر دے نظام حکومت دا دفاع کرے انہوں آنے تو کیڑا علم پڑھیا تو جڑا اسلام ہمدرد دین دی غیرت رکھنے والے نبی پاک دے دین دا دفاع کرنا لے کافران دے ہر منصوبے دے انہاں دی سازش نو پاش پاش کرنا لے اولا جید علماء کرام دے مخالفت کرنا اور انہاں دے اتے بات زبانی کرنا اے جدا نتیجہ ہوئے انہوں تو علم آخ لے تو انہوں علم آخ لے جیڑا علم اپنے استاد انہی تختہ دار دے اتے چلان دے مشورے دے وے حکومت نو کہ لا دے او پھانسی انہوں جیڑے انگریزی دے خلاف نے کہڑا علم پڑھیا ہے تو تو صرف محلے فضلا دا علم جاننا ہے تو صرف محلے فضلا دا علم جاننا ہے تین نہیں پتا علم کنو آندے نے علم وہ نہیں ہوندا جڑا قوم نو تروڑ مروڑ کے کافر دے طریقیاں دا دل دادا بنائے علم وہ ہوندا ہے جڑا قوم نو دنیا ما سب اللہ ہر ایک تو توڑ کے محض عشق مصطفیٰ دے رنگ رنگن دے کام ہوندا ہوے سبحان اللہ تیرے حال دے اتنے تو نبی پاک دا فرمان علی شان سادے کم ہے صدقے جاواں میرے مدینے دے تاجدار تو ذرا ذوق نہ بولو سبحان اللہ نبی پاک نے تیرے ورگے کمینیا دیا خباست کھولیاں نے یہاں گولیاں تو بعد اگر تیرے اندر ضمیر ہویا نا تو ابل کے باہر آ جائے گا تو کی گولیاں دنیا نے تو تے گولا دیتا ہی اپنے استاد نو پہلا لوا پھانسی فانسی ان بھی سوچ نعرے خدا رسول دے نا دے ماری خدا رسول کی مسجد میں تو لامہ مولانا کہ حدیث پاک بھی نہیں لبن صبح نشان رکھ کے آیا سونے نبی نے فرمایا جن ایسا علم پڑھیا جہد ذریعے اللہ نو پایا جا سکتا ہے اللہ معرفت مارفت پایا جا سکتا ہے مگر انہیں خدا نو طلب کرن دی بجائے دنیا دا کچھ مال طلب کر لیا نبی پاک نے فرمایا جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگے گا کی فرمایا زور نے سنن ابن ماجا دی ہے سنن ابن ماجا دی حضور نے فرمایا جنہیں ایسا علم پڑھا نال خدا نو پا سکتا سی خدا دی معرفت پہچان حاصل کر سکتا مگر انہیں خدا دی معرفت دی بجائے دنیا دا کچھ مال او دے بدلے پسند کر لیا لے لیا حضور نے فرمایا او جنت دی خوشبو بھی نہیں لوے گا میں نے یہ دس تو یہ گلا کر کے انگریزاں نو راضی کر رہے ہیں لا دین حکومتاں نو راضی کر رہے ہیں نیچری طبقے سیکولر لوگاں نو راضی کر رہے ہیں یا محمد مصطفیٰ نو راضی کر رہے ہیں ہوئے کنو راضی یہ گلاں کر کے تے پڑھے قرآن اساں تے پہلے دن تیرے ورگیاں دی خباست میں پہلے دن جدو سندر آیا اللہ تعالیٰ استاد چشتی صاحب دی بصیرت نو سلامت رکھے آپ نے فرمایا شاہ جی پڑھ دے قرآن حدیث نے ثابت یہودیت کر دینا پڑھن گے قرآن ثابت کرن سابت یہودیت تین پگاں والے لب گئے نے ہیں یہ سینمے کنجر والے نہیں لبے کدی یہاں سے زبان کھولی آ منڈی کے لائسنس دن والوں کے بھی کدی زبان کھولی آ پڑھے لکھے تے اللہ پر تو تے کھول شاگرداں وچوں میں تنخواہ تو کیویں بول سکنے ادھرو ہی بولے گا جڑا محلے فضلا دا عاشق نہیں ہوئے گا رب جلال محبوب دا عاشق ہوئے گا فرمایا بال بل مقصود سے غافل کرنے والا ہے والزا واردا اسی لیے وارد ہوا حدیث میں ان من العلم جہلا ابو دابود دی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا کئی علم جہالت ہوں نے کئی علم جہالت ونڈ ہو گئی سارے علم پڑھنے والے نہیں ہوں کچھ علم بھی جہالت ہوں وامین حسن اسلام مارے ترک مالا یا نہیں فرمایا وغیرہ وغیرہ دوستو انہیں فضلا کنو آخیا شریعت دے امام نے فضلہ کنو آخیا فیصلہ انصاف آتے جی اگر انصاف ہوئے تو اگے آدھا دیکھو جی یہ ووٹاں ووٹ لین دین والے آندے آتے ہیں نو جائز نہیں سمجھتے اور میں پنڈی چ بیٹھا میں ایک پنڈی دا دہشت گرد واضح کیتا ہے ہوں پنڈی دے جیلم دے تیرے کئی دہشت گرد واضح ہون لگے نے مغربی پارلیمانی طریقے انتخاب علماء امت کی نظر میں ٹھیک ہے یہ کتاب لکھی ہے کئی مفتیان کرام نے مصنف مصنفین علماء امت نظر ثانی مفتی فدا حسین رضوی صاحب کمپوزر حسنین مصطفیٰ کاشف رضوی کھاریاں میں نہ تا گنا لگا کیونکہ یہ سارے طالبان نے اور انہوں نے پھٹے لانا ہے حنیف قریشی دے مشورے دے مطابق میں نے تو خاندان رسول نہیں لگتا نے تو دوسرا قریشی لگنا ہے خاندان رسول ایڈا دلہ نہیں ہوں دلہ نہیں ہوں خاندان رسول دلہ نہیں ہو سکتا قریش تے بڑے جرت مند قریش قریشیاں دا نام قریش پیا ہی واسطے سی پیاں قریش اس مچھلی نو آندے نے سمندر ایک ایسا جانور مچھلی ہوندی ہے جیڑی ہر ایک دے اوتے غالب ہوندی ہے کسی دے اگے مغلوب نہ مرادہ تو انگریز دا ویکھ کے پتہ ہی نہ جدوں ممتاز قادری صاحب نے آکھیا میں قریشی دی تقریر سن کے تے میں پھٹے لایا وہ گولی ماری اے تے پچھو مکر مارى پچھوں مكر میں تے انج دی کیتی نہیں کدی یہ وچوں نے جڑے پہلے دین سمجھ کے گل کرتے ہیں بعد جانے شگل کیا آخر یہ نے نا توجہ نال بولو سبحان اللہ کتاب شروع ہو رہی ہے خطبے تو بعد اللہ تبارک و تعالی نے نوع بنی آدم کے رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے آج صرف پڑھ پڑھ کے سنانا ہے اپنا تبصرہ نہیں کرنا یہ مولوی جدو کتاب لکھن پہ مسلمان ہو نے ہیں قصور کسور وے میرے دادا مرشد دادا استاد نے استاد چشتی صاحب کی بلا میرے دادا استاد نے آپ کا کسور صرف یہ کہ آپ نے ممبر دے اتنے حق سنایا ہے صرف کسور یہ ورنہ اندر بہ گئے بھی یہی لکھ دینے سننا ذرا ان کی قدر و منزلت رفات و عظمت بڑھانے کے لیے انہیں اپنی خلافت و نیابت کے لیے منتخب فرمایا اور ان میں سے نبی آخر الزما سرور کون و مکان سیاح مکان جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کو خلیفہ اعظم بنایا اور خلافت مطلقہ مطلقہ کا تاج وہاج عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال با کمال کے بعد امت میں امام الاولیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے ان کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی المرتضی اور حضرت سیدنا حسن مجتبہ نیابت و خلافت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کے لیے منتخب ہوئے ان نفوس قدسیہ کی خلافت کو خلافت راشدہ علا منہاج نبوہ سے موسوم کیا جاتا ہے خلافت راشدہ کے بعد کئی سلاطین و بادشاہ ایسے بھی گزرے کہ جن کے دور حکومت نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کی لیکن تاریخ گواہ ہے اسلام و مسلمانوں کے اس طویل عرصہ میں جمہوریت کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملتا تو پھر جمہوریت اسلامی کیسے برے صغیر پاک و ہند میں انگریز بد تینت انگریز کفر سے لبریز بدتینت کی آمد سے قبل الیکشن ووٹ کا تصور کہاں تھا کون جانتا تھا کہ جمہوریت کس وبا و بلا کا نام ہے اسلام میں تو نظام حکومت کا تصور دو طرح کا تھا خلافت و ملوکیت ملوکیت بادشاہیت نبی پاک نے فرمایا دے تو اپنا مانگو افسوس صد افسوس ان نام نہاد وارثان ممبروں میں راہ پر جو آج بھی جمہوریت کے راگ الاپ رہے ہیں اور مسلم کش ایمان کش جمہوریت کو مشرف با اسلام کرنے کی سا لا حاصل کر رہے ہیں وہ جڑا لڑ کے دیا میں اسلام لینا چاہنا وہ جمہوریت نو اسلام دے کپڑے اگے پوان ہے کیا وہ جمہوری نظام حکومت اور ووٹنگ کے ذریعے اسلام و نظام خلافت نافذ کر لیں گے پینٹ سال کا عرصہ دراز گزر چکا کتنے صاحبان جبہ و دستار ووٹ لڑے اسمبلیوں میں گئے وزارتیں اور سیٹیں حاصل کیں جمہوریت کے حامی بنے یوں ہی چل بسے نظام شریعت کا نفاذ تو نہ کرا سکے بلکہ اس کے برعکس جمہوری لانتیوں نے شریعت کے خلاف بل پاس کرا دیے حضرت علامہ سید محمد جلال الدین کاظمیر علیہ رحمہ متوفہ چودہ سو بیس ہجری فرماتے ہیں علماء اور مشائق مغربی جمہوری نظام کے تحت الیکشنوں میں حصہ لے کر کامیابی تو حاصل نہ کر سکے بلکہ اپنے ہاتھوں اسلامی نظام کے نفاذ کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی کر دیں کہ لوگ بھی اسلامی راہ یہ رکاوٹاں کھڑیاں کر دیتی نتیجہ یہ نکلا کہ نظام اسلام کے تعین کے لیے ان کے پاس قوت گویائی بھی باقی نہ رہی ہوں اسلام کی گل بھی نہیں کر سکتے اسلام دیا پہ کلا کما کر لیا ہے جمہوریت نو من کے خدا تے پیچھے ہوں اسلام کی گل کی کرنی ہے علماء و مشائق انہی لوگوں یعنی سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے اعلی کار کے طور پر استعمال ہوتے رہے چند ٹکوں کے لالچ میں بکے اور گلی گلی ان بدکاروں لوگوں کے لیے ووٹ مانگے وغیرہ وغیرہ اچھا اتنے نہیں آلی خالی اگے چلو یعنی جمہوریت دا اسلام تصور ہی نہیں حق کو باطل کی جنگ روز ازل سے شروع ہے یہ دے اندر لکھ دینے ابلیس کے مانوی ضروریت ابلیس کی مانوی ضروریت اپنے رجیم و لئیم باپ کے مشن پر چل کر امت مسلمہ کو سیکولر اور لادین بنانے پر تلی ہوئی ہے تعصف ہے ان ابنائے زمانہ پر جن کے دل و دماغ فکر نیچریت مغربی تہذیب سے مرعوب ہیں انہیں بول چال میں انگریزی انداز مرغوب اور لباس و شکل و صورت میں انگریزی اتوار و آداب مطلوب ہیں یہی لوگ افرنگی و ملحدانہ مغربی تعلیم کے زہر سے امت مسلمہ کے قتل میں مصروف ہیں آج کے دور میں حکمران اور سیاست دان اپنے مغربی آباد سے سمجھوتا کر چکے ہیں وہ اور ڈاکٹر شکم پروری میں کارون بن بیٹھے ہیں شکم پروری ڈھیڑ پیچھے کالجوں و یونیورسٹیوں میں مغربی تعلیم تہذیب سیکھنے والے مغرب کے پجاری طلباء کی کھیپ تیار کی جا رہی ہے مغربی جمہوریت کو مشرف با اسلام کرنے کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے رب رسول سے منہ موڑ کر قرآن و سنت کو چھوڑ کر باطل سے ناتا تعلق جوڑ کر جمہوریت و افرادی اکثریت کو افرادی اکثریت کو معیار اسلام قرار دیا جا رہا ہے کیبل ٹی وی انٹرنیٹ اور سینما ہال کو تہذیب و کلچر قرار دیا جا رہا ہے رقص و سرود شراب و کباب کوٹھی و بنگلہ سینما و تھیٹر اور کالج و یونیورسٹی کو روشن خیالی اور ترقی کا نام دیا جا رہا ہے یعنی مصنفین بھی گناواں گا آگے سوچے طالبان نے عدالتوں کچہریوں میں رشوت فراڈ دھوکے بازی کو عدل و انصاف کا نام دیا جا رہا ہے چوری اور ڈکیٹی اور اور دھنگا فساد کو جرت بہادری اور جمع مردی کا نام دیا جا رہا ہے اسلامی نظام خلافت کے خلاف غیر اسلامی جمہوریت کو قوم کی ترقی و فلاح کا ناخدا سمجھا جا رہا ہے کثرت رائے کو معیار حق تصور کیا جا رہا ہے خان و آستانوں میں لباس خدر میں ملبوس جو کا طبقہ نظر آ رہا ہے سود کی لانت کو اسلامی اسلامی بینکاری اور بیمہ کا نام دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو نظام حکومت خلافت مسلمانوں کا نظام حکومت خلافت ہے اسی سے ہر مومن کے لیے دنیا و آخرت میں راحت ہے اسلام و خلافت کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے اسلامی خلافت ہی مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی انتظام کو درست کر سکتی ہے اس میں قانون و آئین اللہ تعالیٰ کا ہے اس میں ہر مسلمان مرد و عورت کا بھلا ہوتا ہے اس کے برعکس جمہوریت سے جو جو کہ سراسر دھوکہ فراڈ دجل فریب اور لادینیت ہے جس میں آئین اسمبلی اور لوگوں کا اختراعی ہوتا ہے حقیقت میں اس میں مسلمانوں کی تباہی ہے جمہوری نظام حکومت نظام حکومت یہود و نصارہ کا کاشتہ شجر خبیصہ موجودہ دور کا بہت بڑا فتنہ ہے اس کے بت کے آگے آپ کو لاکھوں پجاری نظر آئیں گے کچھ اب نئے زمانہ اس کو خلافت کا حریف بنا نظر آئیں گے آئیے جمہوریت کی تعریف اور پس منظر پڑھے سمجھ کر اس سے احتراج کریں اگر جمہوریت کی تعریف کر رہے جمہوریت کی تعریف کی کر کے مفہوم سمجھا کے اگے پھر رقم تراز ہے کہ لوگوں اللہ اکبر پڑھا نا اللہ اکبر چلو حکم شریف جمہوری حکومت کا حصول جمہوری حکومت حاصل کی میں ہوں جمہوری حکومت کو الیکشن یعنی ووٹ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے کس کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اور اسلام لینڈ ٹوریزم پچھلے بھی ٹونگڑے مگر اسلام لینڈ ٹوریزم اور جس میں مسلمان اور کافر بائیمان ایماندار ہندو سکھ مرزائی و عیسائی مرد و عورت عاقل سلیم الحواس پاگل مجنون عالم و جاہل متقی و پرہیزگار اور فاسق و فاجر سبھی کو برابر قرار دیا جاتا ہے کیونکہ ہر ایک کی ووٹ کو دوسرے کی ووٹ کی برابری کا درجہ دیا جاتا ہے اسی اس گل نال اتفاق نہیں رکھتے کیونکہ جمہوریت دے اندر اقلیتاں دے دو دو ووٹ نے برابری کوئی نہیں چوڑا دونے ساڈے تو مرزئی کنجر دونے ساڈے تو اگر ووٹیں چاہیے تے اساں ایڈے کمینے نہیں ہوئے کہ ووٹ من کے تے سینے چھپی محمد عربی دے دین دے اوتے ایمان دی دولت نو چوڑے نالوں وی ادا خوال ائیے اساں مسلماناں غیرت مند اساں نو اپنے دین دی قدر ہے ووٹاں تے لعنت بھیجنے اپنے ایمان دی قدر رکھن والے ہاں سبحان اللہ جمہوریت سراسر دھوکہ فراڈ دجل و فریب سنم اکبر بہت بڑی لانت لادینیت اور اللہ کا عذاب ہے اس کے اصول میں کوشش کرنا اسے برقرار رکھنے کے لیے تگودو کرنا محمد ظلم و الفساد اور حرام کام ہے ایو المسلم و ولا القاصرین ٹھیک ہے تک اسلامی نظام حکومت خلافت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ قانون شریعت کا ہوتا ہے اور بندوں کے لیے اس قانون کو دل و جان سے ماننا ضروری ہوتا ہے روئے زمین کے اندر خلیفہ نائب کی حیثیت سے منصب خلافت پر متمکن ہو کر خود بھی شریعت پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتا ہے جبکہ اس کے برعکس مغربی جمہوری نظام حکومت میں حاکمیت عوام کی ہوتی ہے جس کو وہ قانون بناتے ہیں وہ ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے آئین و دستور بنتا ہے اس کے اندر اقتدار و حاکمیت کی باغ ڈور کا اصل مالک عوام کو تصور کیا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کا بھی حکم اس وقت اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسمبلی میں اس کو منظور نہ کر دے اور یہ قانون قرآن آیت کا سری انکار اور کفر ہے جبکہ دور حاضر میں ملک پاکستان کے اندر یہی غیر اسلامی اور کافرانہ قانون رائج ہے ایسی بات ہے اگے مملم یاقوم بمان مانزل اللہ ہی کا الکافرون فرون جو اللہ کے اتارے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ کافر ہیں اچھا جی اللہ اکبر اکبر اکبر کبیرہ کبیرہ کبیرہ اللہ اللہ مولوی صاحب تین یعنی کسی نے دسیا ہی نہیں یہ مطلب ہے تو پڑھتا سنتا ہی نہیں کہ ملک کون کون رہتا ہے تینوں صرف چشتی صاحب لبے سے اچھا جی اسی طرح عالم و جاہل کو ووٹ میں برابر قرار دیا جاتا ہے یہ نظریہ بھی قرآن آیت کے انکار پر مبنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانا علم وََ اللہ علم کیا علم والے اور لا علم برابر ہوتے ہیں سکول دکھان دیتے لکھ لیا تین سمجھنا گوئیں سے جمہوریت برابر کی تکڑ ہے اچھا ووٹ دینا شرن جائز ہے کہ نہیں ہوں گنے ہو نویں دہشت گرد جمع لگے نا فتوا اچھا شارح بخاری بخاری کی شرح کرنے والے فقیح اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد شریف اللہ کمجدی القوی متوفع چودہ سو اکیس ہجری فرماتے ہیں اگر پارٹیوں کے منصور کو دیکھا جائے تو آج روح شرح کسی پارٹی کو ووٹ دینا جائز نہ ہوگا مرکز علیہ سنت بریلی شریف کا فتویٰ بریلی شریف کا فتویٰ سنے ہوئے بریلوی اہل سنت میں یہ پیدا نہیں ہو کی پیدا نہیں ہو دے گا تو نہ مراد آپ سے پیدا ہو گئے موجودہ دور میں امراؤ سلاطین کے انتخاب میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کا فتویٰ فتوا بریلی شریف کے حوالے نال موجودہ دور میں امراؤ سلاطین کے انتخاب میں عوام کی ووٹنگ کا تصور اسلامی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں ہے چونکہ امراؤ سلاطین بعض فاسق و فاجر بتھیرے کفار و مرتدین ہیں اور ووٹنگ نئے ایجادات میں سے ہے البتہ اسلام میں قرآن اندازی ہے مثلا چند آدمی امامت کے اہل ہیں اور وہ سب برابر ہیں تو وہاں بحسب فرمودات فکا علماء قرآ اندازی کر کے امام منتخب کر لیں گے اور وہاں کنسپٹ آف ووٹنگ نہیں ہوتا اور عوام سے رائے بھی نہیں لی جاتی ہے اور موجودہ جمہوریت اسلام کش ہے کہ اس کا معنی سیکولرزم ہے جو انگریزی ڈکشنری کے مطابق لادینیت ہے اچھا جی اسلامی نظام کا نفاذ کیسے ممکن ہے یار کاش تاریخ بلیک والوں نے یہ سبق پڑھا لیں تو دسیا نا صرف لکھ دینے لکھ دینے یہ پڑھنے واسطے نہیں رکھے پڑھنا پڑھنے والا گناہ ایسا ہی کرنا ہے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے مروجہ الیکشنوں اور نظام کو دو ٹوک نافذ کرنے واسطے کی کرنا پڑ رہا ہے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے مروجہ الیکشنوں اور نظام کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر کے کہ ہم نہیں مانتے یہ نہ من نہیں دے اسلام ہے اور نہ مرادہ اسلام کے نو آندے دے مسترد کر کے اسلامی نظام کی جد و جہد کوشش کرنی ہوگی خواہ اس کے لیے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑے جب تک علماء ماؤ مشاہد قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اسلام کا نفاذ ناممکن ہے اسلام کسی کی مرضی اور اجازت کا محتاج نہیں کہ ووٹ کراؤ لینا جے کہ نہیں لینا مور لاؤ کسی کا محتاج بلکہ اس کو نافذ کرنا مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے دینی ذمہ داری ہے جس سے کوتاہی کفر ظلم اور فسق کو مستلزم ہے جو شخص اسلامی نظام کے نفاذ کو تسلیم کرتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو اس کا منکر ہے وہ حدود اسلام سے خارج ہے لہٰذا ایسے لوگوں سے رواداری کا تصور ہی گمراہی اور دلالت ہے ٹھیک ہے یاد رہے کہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے مؤثر ذرائع اختیار کرنا ضروری ہے مؤثر ذرائع بوٹ شوٹ نہیں کیونکہ بتھیرے کافر مرتاد اور فاسے کی ہوں نے بتھیرے اتنے بتھیرے نال لاؤنا ہے تو لہذا کوئی مؤثر ذرائع اختیار کرو جن ضروری ہے جن کے ذریعہ اسلامی نظام کا نفاذ یقینی بن جائے لیکن مروجہ طریقہ انتخاب جس کو چالیس سال سے بار بار ازمایا جا چکا ہے اور اس کے ذریعے آج تک اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا اسی کو ذریعہ بنائے رکھنا اکلن بھی باطل ہے میں کیا آخیا سی میں جی تینوں پتا ہے تو پھر تونگ چایا ہے جی نہیں پتا تو فدو ہے جیڑا چالیس سال تو ناکام ہے ادو جدو کتاب لکھی ہے جہد حوالے نال گل ہو رہی ہے اسلام اور عورت کی حکمرانی ادو چالیس سال ہوئے سن ہوں تہتر سال ہو گئے نا تہتر سال تو قوم ناکام ہے اگوں پھر ابا بھی ناکام ہوا تیار کھڑا ہے معلوم ہوا یہ انگریز دے بکاؤ لوگ نے قوم دے دینی جذبات استعمال کرنا اچھا لیکن مروجہ طریقہ انتخاب جس کو چالیس سال سے بار بار ازمایا چکا ہے ہن تہتر سال سے آزمایا جا چکا ہے اور اس کے ذریعہ آج تک اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا اسی کو ذریعہ بنائے رکھنا عقل بھی باطل ہے کیونکہ یہ انتخابات خرابیوں کا مجموعہ ہیں بے شمار ناجائز کام ان میں پائے جاتے ہیں اسلام نے بھی کبھی بھی ہر کس و ناقص کو ووٹ کا حق نہیں دیا ہر ایک نو آخنا بھی ووٹ مور لاؤ اسلام نو حق نہیں دینا اور یہ اندر خرابیاں کنیاں نے سب تو ویڈی خرابی دے نشئی تو امام دے برابر کرنا چل مور لا دو نشئیاں مور لا سڑی دے امام ہار گیا اچھا یہ مفتی ہن نال مفتیاں دے نام سنو مفتی محمد طیب ارشد صاحب مفتی محمد طیب ارشد صاحب وہ بھی اگے آ گیا جی دوسرا مفتی صاحب آ گیا مفتی محمد رفیق حسنی صاحب محتم گلزار حبیب کراچی یہاں بھی کراچی جناح پارا کے فانسی لانی چاہیے ایویں نا کیونکہ ایک ہی کہہ رہے ہیں یہ بات اظہر من شمس ہے اور دور حاضر کے سربراہ نے تسلیم بھی کیا ہے کہ اس وقت اسلامی آئین نافذ نہیں ہے بلکہ رومی آئین ہے عدالتیں اسی آئین کے قوانین کے مطابق فیصلے کرتی ہیں وفاقی شرعی عدالت یا نظام زکات جیسے امور کو اسلامی آئین کے نفاذ سے تعبیر کرنا اس مقدس آئین سے مذاق ہے مذاق ہے اور عوام اور خالق کائنات سے بد آبادی کے ساتھ ساتھ دجلو مکرو فریب ہے واللہ خیر الما ٹھیک ہے انہوں کراچی پھانسی لوانی ہے پاکستان میں مروجہ طریقے انتخاب یقیناً غیر اسلامی ہے طریقے انتخاب مطلب الیکشن کیے غیر اسلامی کیے اسلامی طریقے انتخاب اہل الرائے و تقوا کا انتخاب ہے جیسے خلاف راشدین کے دور میں عمل لایا گیا عمل میں دور دور دور دور کے کے میں میں میں عمل عمل لایا گیا ہر فاصل کو فاجر کو اسلامی امیر کے انتخاب کے لیے حق کے رائے دہی دینا ممنوع ہے ممنوع ہے کہ بابا جی تے دے گئے سن مفتی محمد طیب ارشد صاحب دا کے ہے آپ کی فرمان دینے کہ پاکستان ہے اسلام دا نظام کوئی نہیں افسوس یہ ہے افسوس یہ ہے لیکن شومی قسمت کے قوم کو اسلامی آئین نصیب نہ ہوا یہ پھانسی لو اگے آ گئے جی یہ مفتی صاحب نے شکان ہے اسلامی نظام کے حصول کے لیے تاریخ چلانا ضروری ہے یا نہیں اور اس جد و جہد میں مجروح یا مر جانے والے کا شری نے کہ تحریک چلانی ضروری ہے مگر کوئی شرطاں ایسی عملی تحریک کی مثالیں خلاف تاریخ مشروط بشرائط المخصوصہ فرض کفایا ہو جاتی ہے اور ایسی عملی تحریک کی مثالیں خلافت راشدہ کے بعد کرن ثانی اور بعد کے ادوار میں جلیل القدر علماء آئم خدا خصوصاً سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سراج العماء امام الائمہ کشف العظمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کشف الغمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہیں نظام اسلام کے نفاذ کے لیے جد و جہد بمانا عملی تحریک کی شرائط شرعیہ ہن شرائط سنیں شرط نمبر ایک نظام اسلام کے لیے دیگر تمام ذرائع استعمال کیے جا چکے ہیں تحریک کا واحد مقصد نظام اسلام کا نفاذ ہو تحریک میں شامل افراد کے ہاتھوں املاک و جانوں کا نقصان نہ ہو تحریک بلیک والے تو مالٹے کھا گئے سن ریڑی والے لاہور رولا پی گیا سی کہ نہیں وہ کیلے والا روا سی میرے کیلے کھا گئے تحریک میں بھوک ہڑتال تالا بندی نہ ہو یہ بھی جائز نہیں سڑک بند کرنی جائز مسافر کا راہ بند کرنا جائز نامر کا کافران الیکشن تو مسافروں کا کی قصور ہے اچھا جی اگے آ گیا اسلامی ملک کے باشندوں پر شرن فرض ہے کہ وہ اپنے ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کا اہتمام کریں دور حاضرہ میں جیسا کہ بیان ہوا کسی نظام کے نفاذ کی دو صورتیں رائے جائیں اور انہیں انٹرنیشنل لا کا درجہ حاصل ہے کہ اصل اتھارٹی بیک جمبش قلم کوئی نظام آئین معطل منسوخ کر کے کوئی دیگر نظام نافذ کر دے یا انتخابات کا ذریعہ کوئی نظام نافذ ہو لیکن موجودہ طریقہ انتخاب کو میزان شرح پر موزوں نہیں پایا جا سکتا شرح دے کنڈے دے اتنے طریقہ انتخاب مناسب تو اب دو امور ہی رہ جاتے ہیں اتھارٹی نظام اسلام صحیح معنوں میں نافذ کر دے یا انتخابات اسلامی طریق کے تحت فل فور کرائے جائیں ورنہ انہیں شامل ہونا جائز لہذا پاکستان میں مروجہ طریقہ انتخاب کے بطلان شرعی طریقہ انتخاب کے بیان کے لیے ہم تفصیل بحث کرتے ہوئے چاند امور کو موضوع بحث ٹھہراتے ہیں انتخابات کا طریقہ کار موجودہ طریقہ کار موجودہ طریقہ میں لینے والے امیدوار کی شرائط عالیت وغیرہ او الیکشن کمیشن کے کام نے جب اچھا جی لہذا انتخابات کے موجودہ طریقہ کار میں کئی نظاموں اور کئی پروگراموں کا اذن اذن عام شرن جائز نہیں انتخابات کے موجودہ طریقہ کار میں کسی امیدوار کی ہار جیت اکثریت کی بنا پر ہوتی ہے ایویں نا کون ہاریا کون جیتے جتیں ووٹ زیادہ نے وہ جیتیا اس لیے ضروری ہے کہ اکثریت کی حقیقت کو شری نقطۂ نظر سے بیان کیا جائے شریعت مطالعہ میں اکثریت اس وقت کسی فیصلہ کی بنیاد ٹھہرتی ہے جب وہ اکثریت ان لوگوں کی ہو جنہیں شرح شریف نے اہل الرائے کہا ہو یعنی مشورہ دین دے قابل کہ وہ متقی ہوں پرہیزگار ہوں علوم اسلامیہ سے وافر حصہ رکھتے ہوں معاشی معاشرتی معاملات اخلاقیات کی سمجھ اور امور دینیا کا رکھتے رکھنے والے ہوں شرح شریف نے ایسے لوگوں کی رائے کا احترام کیا ہے اور انہی لوگوں کی کثرت رائے شران معتبر ہے جبکہ مروجہ انتخابات میں کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھنے والا ہو عالم ہو یا غیر عالم متقی ہو یا ضمیر فروش معزد ہو یا ذلیل ہو ایک اس ایک ایک کا ووٹ اگر متقی کے مقابلہ میں زائد ہو جائے تو اس کے ایک ہی ووٹ کو اکثریت کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور نتیجاتاً غیر متقی شخص منتخب ہو جاتا ہے لہذا مروجہ انتخاب میں جس اکثریت کو ہار جیت کی بنیاد ٹھہرایا گیا ہے وہ اکثریت شران معتبر نہیں انتخابات کے موجودہ طریقہ کار میں امیدوار کے لیے جو تین شرطیں وضع کی گئی ہیں شران یہ تین شروط ناکافی ہیں اس لیے کہ مملکت اسلامیہ اور مسلمانوں کے امور کے لیے شرا شریف شریف نے اہل حل و عقد کا ایک معیار مقرر کیا ہے اور معیار جو و تقوی امانت و و دیانت شرافت و فدین لہذا انتخابات کے موجودہ طریقہ کار میں جو شرطیں ہیں شران و معتبر نہیں ہیں شرن و موتبر نہیں یہ بریلوی لکھن رہے چشتی نہیں لکھن رہے مولانا محمد وسایا الخطیب کراچی انہوں نے بھی کراچی پھانسی لا ایک یہ کہہ رہے ہیں سوال کیا اس وقت پاکستان میں اسلامی آئین نافذ ہے یا نہیں فی الوقت پاکستان میں اسلامی آئین مجموعی طور پر نافذ العمل نہیں ہے اسلام اور حکومت اور ریاست دو جڑواں بھائی ہیں دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر درست نہیں ہو سکتا پس اسلام کی مثال ایک عمارت کی ہے اور حکومت گویا اس کی نگہ بان ہے جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ گر جاتی ہے اور جس کا نگہ بان نہ ہو وہ لوٹ لیا جاتا ہے اسلام اور حکومت جدو جڑواں پائی نے تو اسلام نو چھڈ کے حکومت دا طریقہ اختیار کرنا ہاں؟ اچھا جی یہ اندر سب تو وڈی مور جیڑی ہے نا مولانا جناب مولانا ابو نصر منظور احمد صاحب اللہ کرے پاکستان میں اسلام نافذ ہو تا حال اس دولت سے معروم ہے اسلام ہی حق آگاہی کا راستہ ہے جسے اختیار کے بغیر اکشناسی ناممکن کم مروجہ طریقے انتخاب کو اسلامی طریقے انتخاب نہیں کہا جا سکتا اسلامی طریقہ انتخاب یہ تو گل مک گئی یہاں سارا نے یہی فیصلہ دیتا ہے کہ نہ اسلام ہے تو نہ طریقہ اسلامی ہے تو نہ قانون اسلامی ہے کہ کفر ہے جو چل رہا ہے ناجائز ہے اور اسلام لے واسطے کوئی جائز مناسب مؤثر طریقہ لینا پینا ٹھیک ہے ہوں سب تو تیش شہ میں نہ لین کی غرض نہیں کیونکہ میں کسی بندے دے مخالف نہیں ہوں میں پیچھے بھی تاریخ اتنے بولیا میں آخیا کہ الیکشن دے اندر اسلام نو کسی دوسرے دے مقابل لیا کے آخنا کہ بھائی اسلام لینا کہ لینا دسو ایک کفر ہے چٹا کفر وہ کوئی بھی کرے بابا خادم کرے یا وہ پتر کرے یا کوئی زید امر بکر کالو کو اور بھی کرے گا پیچھے کسی اور نے بھی کیتا ہوئے گا اسلام دے مقابلے کسی نظام نو مقابل پیش کرنا چٹا کفر ہے اور ووٹاں تو رضامندی ہے کہ جی اسی ہار گئے تو پھر ٹھیک ہے تسی حکومت کرو پانچ سال چپ کر کے بیٹھا گے یعنی پانچ سال کفر چلتا رہے ہارن ووٹ ہارن تو بعد پانچ سال کفر چلانا جائز ہے تے فرانس دا سفیر اج کل نواں تما فرانس دا سفیر ملک چو باہر کڈو فرانس دا سفیر تے ملک چو باہر کڈ دیو تے اقوام متحدہ دے آئین دی کتاب ملک دے وچ پئی رہے وڈا کفر کی ہے پتہ نہیں کتنے عقل انہاں دی گھاس چرن گئی سی بابا جی خادم حسین رضوی انہاں دے استاد جناب مولانا مفتی عبد الکیو مزاروی یعنی جدو اے دنیا تو روانہ ہوئے نے تو بابے پھر شیخ الحدیسی کی کرسی مل گئی یہ ابدل کیو مزاروی بابے نہ کہا چل جی توں آ جا شیخ الحدیث بن گیا بابا بن گیا شیخ الحدیث ٹھیک ہے ہوں بابا شیخ الحدیث بنیا کسی کی کرسی تے بہ کے کرسی والا کی آدھا پاکستان میں ابھی تک نافذ نہیں ہوا ہے اسلام پاکستان بنتے ہی صاحبان اقتدار پر فرض ہو گیا تھا کہ سب سے پہلے یہ کام کرتے کیونکہ قرآن کریم کا سری حکم ہے ملم بمان ضلی اللہ فلاغ غم القافرون فول غم الفاصون فولا غم علماء و مشائق اور عوام و خواص سب پر لازم ہے کہ اپنے مقدور بھر حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ جلد از جلد ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کرے اس مقصد کے لیے پرامن تاریخ چلانا جائز ہے پورا امن یہ جو سڑکاں بند ہوں نے چ حمل ڈگتے ہیں مریض بد دعاواں دیندے نے ادو امن رہ ہے نا پرتشد تحریک سے بحالت موجودہ ملک کے ہی چلے جانے کا اندیشہ ہے اگر ملک ہی چلا گیا تو نظام کس پر نافذ ہوگا اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالتے رہیے اگر وہ کوئی جائز کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کریے اور ناجائز کاموں میں تعاون نہ کریے پڑھ کے سنا رہا نا بولو بحکم قرآن و و تعاون تعاون تقوا آپ نے انتخاب کا طریقہ اور اس میں کامیابی کے ذرائع اختیار کرنے کا ذکر کیا ہے وہ سب ناجائز ہیں انتخاب کے طریقے الیکشن سب کیا ہیں قرآن کریم کا حکم ہے شورا اور حدیث پاک میں ہے المتشار المتمن جس سے مشورہ لیا جائے وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے معاملات مشورہ سے طے ہونے چاہیے اور مشورہ دینے والے یعنی ووٹر امانت دار ہونے چاہیے لہذا صحیح حکومت وہی ہوگی جو درجہ بدرجہ امین ووٹروں سے منتخب ہو کر بنے گی حاکم بھی امین ہوں گے اور اس کے مشیر و بزرا بھی امین ہوں گے اور جو حکومت آپ کے ذکر کردہ طریقہ انتخاب سے وجود میں آئے گی مثلا الیکشن کے ذریعے جس کی جس کے ووٹر بھی خائن منتخب ہونے والے وزرا مشیر اور حکام بھی خائن ہوں گے ظاہری بات ہے ایماندار بندے نو بےمان بندہ ووٹ دے نہیں دے گا جس کا نتیجہ وہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر محکمہ میں غبن خیانت رشوت لوٹ مار عام ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے اس کی حکومت اور عوام و خواص کو اسلامی نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیڑا وڈا شیخ الحدیث سے وہ تو کہہ رہا ہے الیکشن دے ذریعے اسلام لے لیا گل کرنا حرام تے نہیں آ سکتا الیکشن دے ذریعے اسلام ٹھیک ہے سڈا سوال ہے کہ جی کرسی تے بیٹھا سر تیرے نال تے تو نہیں ہوں تیرا استاد صحیح بلیک والے صحیح نے یا بلیک والے کے بابے کا استاد صحیح ہے سان فیصلہ کر کے دیو یا وہ صحیح ہے جڑا کہہ رہا ہے تہتر سال تو الیکشن ہو رہے ہیں اج تک یہاں کے ذریعے اسلام آنا ہوں تو آ جانا سی یار یہ ذریعے اسلام نہیں آنا کوئی مؤثر طریقہ اختیار کرو یہاں ابد عبد کیوں مزاروی صاحب بھی کڈو کور چو لو مفتی انیف قریشی میں مشورہ دینا تو طیب ارشد صاحب والے زندہ نے ایک کوٹ پڑھا منڈی نال کلور کوٹ اتے پڑھا لا پھانسی انہوں چک لو ایک پکھر پھانسی لگے کلور کوٹ مفتی تیے ارشد صاحب کی پھانسی لگے جیل والے کھاریاں والے جہے کمپوزر نے کتاب دے کراچی والے دو مولویوں پھانسی لاؤ عبدل کیوں مزاروی صاحب کی قبر ہے وہ بھی کچھ کرو یہ سب طالبان کی سوچ پیدا کر رہے ہیں جہے آخرے نے الیکشن نجائز طریقے اکھا اکھا نے تے اساں اکھا وکھائیے تو ڈیلے بن اساں کی آخیا ہو جو کچھ میں اج پڑھ کے سنایا ہے اس تو علاوہ اساں اور کی آخیا یہ پگڑ باندھے نے اور بے وقوفہ نبی پاک نے فرمایا علامہ متی جان العرب پگا مسلمانوں کے تاج ہوں شکر رب کا پگ ساری نشانی لبھی ہے تیریاں نشانیاں وکھائی نے اور جی گل کریں وڈی پگ دیارو آلام بالا امام طاہر اسلمی دے حالات نہیں پڑے الا رس ہی امام آتن طویل اتن عظیم امام طاہر اسلمی وہ امام نے جڑے سنت دے ڈے پابند سن آپ نے اپنے بچے دا عقیقہ کرنا سی خادم نو فرمایا جاؤ گندم پسوا کے لے کے آؤ انہوں نے گندم پسوا کے تے نال چھان لئی چھان لئی آپ نے فرمایا نبی پاک نے نہیں سی چھانی تے میں چھانے آٹے دی روٹی مہمانوں کیوں کھواواں ایڈے سنت دے پابند الا رأسہ امامت طویلت عظیمت آپ کے سر مبارک پر امامت ان پگ ہوتی تھی طویلت ان لمبی ہوتی تھی عظیمت ان بڑی ہوتی تھی تینوں چڈے چڈے وکھائے نے کینیڈا سد کے لندن تیری طبیعت خراب ہو گئی ٹی وی چینل بہن واسطے حکمرانہ شاباش لین واسطے پیسہ واسطے واسے رنہ تو ٹھرکیے سارا زمانہ جاندا ہے جڑے ٹی وی ویندے نے ٹی وی دے اوتے ہس ہس کے مسئلے دسنے انہاں گشتیاں نو اگے بیٹھیاں ہوندیاں ہوں تے گلاں کرنا تو دین دے نو تو تبیس مویشی تیرے نالوں تے افلاتون چنگا سا سیا سا افلاتون کہہ رہے ہیں افلاطون کے نزدیک جمہوریت محض دھوکے اور فریب پر مبنی ہوتی ہے افلاطون کے نزدیک جمہوریت کے طرف داروں کی رائے ہمیشہ تغیر پذیر رہتی ہے کدی ایک فیصلے ٹیک نہیں سکتے کیوں انہوں نے صرف ووٹ لینے نا ووٹاں والے جدھر فیصلہ کیا ادھر دا کر لیا اس مجلے سے ادھر دا اس مجلے سے ادھر دا اور وہ کسی معاملے کی مستقل حمایت نہیں کر سکتے وہ اپنے مفادات کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے اور یہ لوگ ہمیشہ اصل نیکی سے دور رہتے ہیں اصل نیکی سے مسیحت بھی بنا گے تو ثواب واسطے نہیں اصل نیکی نہیں کرنی انہوں نے اور ویخ لے تو گلیں کرنا ہے امیر المجاہدین امیر المجاہدین اگر نبی پاک دی وہ وراثت ہوں تو پتر نبی پاک دی وراثت ملتی میں بار بار آنا ساری زبان نہ کھلاؤ اسی چپ وہاں وہاں میرا اور میرے ساتھیوں کا خون گرے گا ہجے اج تین پگ بدی چن تے ہے کارکن اج ہی تیرے ہو گئے نے تو نبی تبیاں کسی دی انج ان بولی ثابت کر کے دکھا نبیاں نے کسی وارث دی صدیق کے اکبر کرام نے نال نبی پاک دے مسلے دے وارث بنے نے آپ نے فرمایا ہوئے خلافت دے ممبر تے چڑھ کے تسی میرے کار کارکنو آپ نے یہی فرمایا لوگو میں نبی پاک دا تابے دار ہاں اگر تابے داری کرا میری مدد کرے ہو اگر میں تابے داری نہ کرا تو سیدھا راہ وکھا دیا جی آپ اسامہ بن زید دا لشکر نبی پاک تیار کرایا جڑا مدینے دے نال کسے مقام تے ٹھہریا سی آپ نے حضور دے دنیا پردہ فرمان تو بعد مزار اقدس حضور نو رکھن تو بعد حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا میرا لشکر جائے گا میری فوج آپ نے فرمایا نبی پاک تیار کیتا انہوں نے میں نہیں روک سکتا کیڑی وراثت آئی ہے دے وارث دی کی انجی بولی کدی ہوئی ہے یہ سب تساں حوس پرستو قسم خدا دی کر کے آنا جدو غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے نے ادو بابے خادم نے جدو دھرنا دیتا اسلام آباد ریڈ زون پہلی بیٹھا بیٹھے کلوں تو بعد استاد شاید کسی نے پتا یا نہیں پتا استاد چشتی صاحب نفی سے خود تشریف لے گئے ادو کئی بے وقوف اعتراض گئے خود جی، چشتی صاحب اتنے مولوی نہیں تر گئے آپ گئے جائزہ لے کے آئے اسی آپ کی بارگاہ شریف ہے ہوئے میرے بھائی اور مولانا مفتی محمد زبیر صاحب غفوری چشتی حافظ اللہ تعالی حاجی محمد یوسف صاحب استاد جی تھی تشریف لے کے گئے ہونے سے گئے سو آپ نے فرمایا شہید جڑے نے نا وہ اپنے خون دا چھٹا چٹا مارے قوم نو جگان واسطے میں گیا سا اس واسطے کہ شاید مولویاں دا ضمیر جاگ گیا تے اے اسلام واسطے جمع ہو گئے نے تے جے واقعی انج دی گل ہے تے میں بھی اج درویشوں سد لا تے اج آخری فیصلہ ہو ہی جائے یا آر یا پار کہ فرمایا وہ میں اتنے ویکھیا وہ دنیا تو علاوہ اتنے کھ نہیں سی کرسی دوا سے بیٹھے نے حالانکہ ادو الیکشن دا اعلان نہیں سی ہوا حالانکہ ادو الیکشن دا اعلان فرمایا وہ کرسی واسطے بیٹھے نے میں تاں واپس آ گیا چشتی صاحب نو جنہوں تھی اتنا سخت ہو تواڈے بارے انج بھی سوچ لین ہے کہ ہو سکتا ہے تے ورگے بے زمیران دا بھی زمیر جاگ پیا ہوئے تو پھر وہی نکلے انگریزی گٹر دے کیڑے انگریزی نظام استحکام و دمام بخشن واسطے تماشا کیتا اچھا جی اللہ اکبر قسم خدا دی کر آپ فرمایا میں اس واسطے گیا سا ہو سکتا ہے انہاں دیا نیتاں بدل گئی ہوں یہ اسلام واسطے بہ گئے ہو پر وہ تو کرسی واسطے بیٹھے رہے واقعی پھر کرسی کا رولا پیا پھر آپس اختلافات ہوئے پھر انہیں آخیا میں انہیں آخیا میں لینی پھر دو دو بنے آئی مگر کرسی بھی نہ تو گلا کر دیو کیڑے نبی کہڑے نبی کی وراثت ہے آج تک کسے میرے حضرت صاحب چلا ہزار مرید نے آپ یہ نہیں فرما دے تو میں آپ فرما یار بہانے میرا بھی اللہ تعالیٰ کی پتہ بخش دے تے آپ آج نال فرما دینے میں پیر نہیں تساں پیر بنا لیا آج بھی کرتے ہیں آپ ایتھے تک فرما دینے میں تے پیر ہے ہی نہیں تو مجھے پیر بنا لیا آپ ہی مرید ہو جائیں آگے تے کئی لوگ سمجھ دینے واقعی آپ پیر نہیں اے منکرا والا تو کلین مارنا بادشاہوں مسلو گ نبی پاک سڈے وغیرہ ہی نے کیوں جی نبی پاک نے فرما نہیں دیتا تو بے ہو ہوش دے ناخن لے اگر تیرے چ ہوش ہے تو ہوں دو گلا گل کر اگر واقعی انگریزی تو روکنے والے طالبان کی سوچ پیدا کر رہے ہیں اور انہوں نے پھانسی لگنی تو سب تو پہلا اپنے استاد نو پھانسی لوا کیونکہ چنگے کام دی شروعات اپنے گھر تو کری دی تے جے نہیں تو پھر توبہ کرتے آ جا نبی دے در تے ہے واقف ہے کل زمانہ کون آپا آباد آستانا واقف ہے کل زمانہ پھر ساری دعوت یہ ہوئی نہ امت نو برباد کرو اگے بڑی ہو گئی ہے ہوں کہڑے علم دیا گولیاں کھوائیں گا دعا کرو ہاں اگے انہیں آخیا کہ اے یزید ہی نہیں یزید دفاع نے کتاباں لکھیاں نے تے یزید دے دفاع تقریرا کرتے ہیں ڈھائی گھنٹے کی یہ یوٹیوب ہے اس پر سرچ کرو ہم نہیں ہونے دیں گے یہ نہیں ہونے دیں گے وہ نہیں ہونے دیں گے کی وقت ہو گیا آخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمین بس ان یزید دے مسئلے تے اے استاد چشتی صاحب قبلا دا موقف ہے موقف شریف ہے یہ دیا فوٹو کاپیاں میں کرا دیاں گا گیارہ سوال نے گیارہ سوال جڑا نا مدثر شاہ پہلوان خیر مدثر شاہ نو آپ نے گیارہ سوال لکھے انہوں جو کسی ایک دا جواب دے دے اور اے آپ دا حتمی موقف ہے فوٹو کاپیاں کرانے ہاں۔ یہ سارے اپنے کول رکھو یزیدی آخر کی کوشش کرے انہوں نہ کو سوالوں سوال کا جواب دے نہیں تو حسین ہونے والوں یزیدی چنگے کہ امام حسین دے پلے بھی کھ نہ رہے دے پلے بھی نہ رہے یہ حسین نہیں اسی بے وقوف نہیں یہ گیارہ سوال نے میرا خیال ہے کہ کیمرہ نیڑے کر کے نا یہاں سوالوں کی ویڈیو اگے آ جائے گی آپ ہی پڑھتا رہے گا بہ گاریا فوٹو بنا دو موضوع دے ہی لگ جائے گا اگر کسی نے ضرورت ہے کسی دے علم نو سٹ مار دا یہاں سوالوں جو کسی سوال دا جواب دے نیڑے کر لو لا لو یہ فریم میں چانو آپ دا موقف پڑھ کے سنا دینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد چشتی صاحب ہے تھوڑے مسئلہ امام علی مقام اور یزید پر حتمی موقف امام الغیرت مفکر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب پہلا نمبر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال اتفاق سنت بال اتفاق با اتفاق اہل سنت ہونا چاہیے با اتفاق اہل سنت سید الشہداء ہیں اور اس عظیم الشان فضیلت کی وجہ ابن زیاد ظالم جابر کو خلاف شرح مطالبہ کرنے پر حق کہنا اور اس پر استقامت کے ساتھ انتہائی مظلومانہ طریقہ کے ساتھ شہادت کو قبول فرمانا ہے نمبر دو یزید کی بیت سے انکار کا سبب اس کا فسق و فجور نہیں تھا کیونکہ اس وقت یزید سے کسی طرح کے فسق و فجور کا ظہور نہیں ہوا تھا بلکہ اس کا فسق و فجور اس کے دور خلافت میں ہی ظہور پذیر ہوا تھا امام پاک کا وہ خروج محض اجتہادی مسئلہ تھا جس کو کربلا شریف میں حالات مشاہدہ فرمانے کے بعد ترک فرما دیا اور تین شکوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا مطالبہ فرمایا نمبر چار امام پاک کو باغی کہنا درست نہیں ہے امام پاک کے عمل خروج کو عظیمت کے ساتھ تعبیر کرنے کی بجائے جابر سلطان کو کلمہ حق کہنے کو عظیمت کہنا حق و ثواب ہے اسی لیے چودہ سو سال میں امت مسلمہ کے عاشقین و صالحین و عاملین میں سے کسی ایک نے بھی عمل خروج کو نہیں دہرایا بلکہ جابر سلطان کے خلاف کلمہ حق کہنے کو انہوں نے ترک نہیں فرمایا عمل خروج کو عظیمت قرار دے کر صحابہ کرام سوائے سیدنا عبداللہ ابن زبیر سیدنا عبداللہ ابن حنزلہ کے و امت مسلمہ کے تمام صالحین کو رخصت پر عمل کرنے اور عظیمت کو ترک کرنے والا کہنا سراسر باطل ہے اور اکابرین امت کی توہین کے مترادف ہے امام علی مقام کے عمل خروج کو عظیمت قرار دینا اہل سنت و جماعت کے اجماعی عقیدے یا جمہوری عقیدے کو باطل قرار دینے کو مستلزم ہے جمہور علیہ سنت یزید اور ہر طرح کے فاسق کی شخصی لانت کو جائز نہیں سمجھتے اور جمہور علیہ سنت اور جن حضرات سے اس کی شخصی لانت منقول ہے وہ خلاف مذہب ہے اور تیش و غذب پر معمول ہے اور اگر کوئی یزید یا کسی اور فاسق پر شخصی لانت کرتا ہے تو اس کو سختی سے منع کرنا بھی ہم اچھا نہیں سمجھتے اور اس کو ثواب کا کام بھی نہیں سمجھتے بلکہ اس جگہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل و صحاب پر درود پڑھنا اس سے ہزار ہاتھ درجہ بہتر ہے یزید کی بیعت کرنے والے لوگوں پر لانت کرنا ان کو سب و شتم کا نشانہ بنانا حرام سمجھتے ہیں کیونکہ ان میں تقریباً اسی صحابہ کرام ہیں اور اس وقت کے تمام آل بیت اور جلیل القدر تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہیں بلکہ خود امام علی مقام کا رجوع البیات بال اتفاق با اتفاق کے اعلی سنت و اہل تشیو ثابت ہے قاتلین امام علی مقام سب کے سب پرلے درجے کے فاسق کو ظالم جنہوں نے آپ لوگ قتل کیا اس تحقیقی موقف کو اپنانے کا مقصد وحید صحابہ کرام و اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مقام و عزت کا مقصد وحید صحابہ کرام اور اہل بیت کے تمام مقام و عزت کا تحفظ ہے یزید پلید کا دفاع مقصود نہیں یزید بھی ہے پلید بھی ہے ہے یزید بھی امام علی مقام کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرنے کو گستاخی قرار دینا سراسر ظلم اور غلب ہے قتل امام علی مقام کا یزید نے حکم دیا تھا یا نہیں اور بعد از قتل اس پر راضی ہوا تھا یا نہیں اس کے متعلق ہم حتمی اور یقینی کچھ نہیں کہہ سکتے ہاں حسن یا صحیح روایات میں اس بات کی نفی ہے اور ضعیف و موضوع روایات میں اس بات ہے یزید کو جو امام علی مقام کے قتل کا ذمہ دار سمجھے ہم اس کو ملامت نہیں کرتے سمجھدار ہے مفتی فضل احمد چشتی سمجھ آئیے اے گیارہ سوال نے یہ بھی میں انشاءاللہ اللہ عزیز کدے سمجھا اے اے موقف سمجھان والا ہے پڑھ کے میں صرف وہ واسطے سنایا یہ گیارہ سوال نے یہ بھی میں انہوں انشاءاللہ اسے پڑھ کے تو انہوں دے نمبر دیتے واٹس ایپ کر دیں گے سارے لوگوں نے کیا پریشان کر دیں آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین جنہ دوستان نے سنتا ادا کرنی ہے سنتا ادا کرنی